السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق نمبر سیون نائنٹی ٹو حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں جس پر عمل تو ضروری ضروری ہے ہی لیکن مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں اپنا معمول بنا لوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری زبان اللہ تعالی کے ذکر سے ہر وقت تر رہنی چاہیے زبان پر اللہ کا ذکر رہنا چاہیے کبھی سبحان اللہ کبھی الحمد کبھی درو شریف کبھی قرآن شریف کبھی نماز کبھی جب لیٹے لیٹے نیند بھی نہ آئے تو سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو ہاں کبھی جو ہے لبیک و صادق اذان ہو اذان تو اس وقت میں کہ اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں کبھی کبھی زبان سے یہ کہہ دو حدیث میں تو نہیں آتا یہ یہ لبیک جو ہے نا لبیک یہ خالی حج اور عمرے سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا وہاں پر تو حج کے لیے لبیک پڑھی جاتی ہے عمرے کے لیے پڑھی جاتی ہے لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی آدمی یہاں پر بھی پڑھتا رہے لبیک لبیکل پڑھیے میرے ساتھ لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ بھی ایک قسم کا ذکر ہے جو ہماری زبانوں پر وہاں پر تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن یہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے علما نے لکھا ہے یہاں پر بھی آدمی ہندوستان پاکستان امریکہ میں جیسے پڑھ سکتا ہے اور بعض علماء نے اس میں بڑی عجیب بات لکھی ہے جسے حج کرنے کی تمنا ہو اور حج کے کوئی اسباب نہ ہوتے ہوں یہ علماء نے لکھا ہے حدیث میں نہیں ہے اس کا خاص خیال رکھنا یہ علماء کا تجربہ ہے کہ جسے حج کرنے کی تمنا ہے اور حج کے اسباب نہیں ہے عمرہ کرنے کی تمنا ہے عمرے کے اسباب نہیں ہیں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پوری لبے پڑھ لے بس بغیر کسی نیت کے پڑھ لے اور کہہ دے کہ اللہ میرے لیے حج آسان کر یہ علماء نے لکھا ہے کہ بڑا مجرب عمل ہے یہ کہ جو بھی آدمی کرے گا تو اللہ اس کے لیے اسباب بنائے گا اسباب نہیں ہوگا تو بھی اللہ پہنچائے گا ایسے کئی قصے ہوئے ہیں ایک بالکل غریب آدمی بیچارہ کبھی جا بھی نہیں سکتا ہو اور اس کو دیکھا ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسے بتایا ابا اس کو ابا کہتے تھے کہ میں حج میں گیا میں طواف کر رہا تھا میرے آگے آگے وہ طواف کر رہا تھا ارے تو کیسے آ گیا بولے آپ نے وضوہ بتایا تھا میں نے پڑھنا شروع کیا اللہ نے پہنچا دیا تو اللہ کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو لبے کا مطلب ہے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں ہم نے عربوں کو دیکھا کہ جب عربوں میں بہت گھومے پھرے جب بھی اذان ہوتی تھی تو کہتے تھے لبیک و صادق لبیک و صادق اللہ پاک میں حاضر ہوں اللہ پاک میں حاضر ہوں یعنی اذان کے وقت میں لبیک کا پڑھنا یہ کوئی <clears throat> یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے لیکن وہ اپنی محبت میں کہتے تھے اے اللہ میں حاضر ہوں تو نے بلایا مجھے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ترو تازہ رکھیں اور یہ جو فرض نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ لبے پڑھنا ہے یہ حدیث میں نہیں ہے یہ علماء حقہ نے لکھا ہے اس کا خیال رکھنا تجارب الصالحین میں یہ چیز ملتی ہے اللہ تعالیٰ ہر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد عورت کو حج نصیب فرمائے عافیت کے ساتھ عمران نصیب فرمائے اور دونوں چوکھٹوں کا نور نصیب فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین